ابن ابی ملیکہ نے بواسطہ عبید بن ابی مریم حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نے یہ روایت حضرت رضی اللہ عنہ سے بھی سنی ہے مگر مجھے عبید کا بیان زیادہ ضبط ہے اور مذکورہ بالا حدیث کے ہمانہ بیان کیا امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حماد بن زید نے حارث بن عبیر کو دیکھا اور کہا یہ ایوب کے معتمد شاگردوں میں سے ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چار